شر اور شرافت اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے کئی طریقے ہیں ان میں سے کچھ طریقے ایسے ہیں جن میں بظاہر دوسروں کے ساتھ برائی کی جا رہی ہوتی ہے مگر در حقیقت یہ ان کے ساتھ بھلائی ہی ہوتی ہے مثلا اکثر اداروں میں ملازمین کی تنخواہ کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا جاتا ہے یہ تھوڑی سی رقم ماہ با ماہ جمع ہو کر بڑھتی رہتی ہے ملازمت ختم ہونے کے بعد ادارہ اس رقم میں اضافہ کر کے ایک معقول رقم ملازمین کو دے دیتا ہے اس طرح ہر ماہ کٹی ہوئی یہ رقم ملازمین کو زیادہ رقم کی شکل میں اس وقت ملتی ہے جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر وہ تھوڑی سی رقم ہر ماہ ملتی رہتی تو غیر محسوس طریقے پر غیر ضروری خرچوں میں استعمال ہو جاتی برائی میں بھلائی کی ایک صورت وہ ہے جس میں زیادہ بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے کسی کو کچھ تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے جیسے چھوٹے بچوں کی ویکسینیشن میں انہیں سوئی چبھنے اور بخار اور درد وغیرہ کی تکلیف میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی اور جان لیوا بیماری سے محفوظ رہیں برائی کی شکل میں بھلائی کی ایک شکل وہ ہے جس میں کسی کو اس کی ضرورت اور خواہش کی چیز نہیں دی جاتی یا اس پر کچھ مشقت ڈال دی جاتی ہے مثلا بیماریوں سے بچانے کے لیے کولڈ ڈرنک اور ٹافی وغیرہ بچوں کو نہیں دی جاتی یا پھر والدین بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے صبح کا آرام چھڑا کر انہیں روتا ہوا اسکول بھیج دیتے ہیں ان تمام شکلوں میں بظاہر ہونے والی برائی اصل میں برائی نہیں ہوتی بلکہ این مہربانی ہوتی ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی درجے کی شفیق اور مہربان ہستی ہیں وہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ عطا اور کرم کا معاملہ کرتے ہیں انسان کو اس دنیا میں جو ملا ہے وہ اسے رب کی عطا ہی سے ملا ہے اس کی زندگی جسم اعضاء قوا کھانا پینا رشتے ناطے زمین ہوا سورج غرض آسمان و زمین اور اندر و باہر کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے مگر ان کی مہربانی نہ صرف عطا کے روپ میں اپنا ظہور کرتی ہے بلکہ محرومی کے روپ میں بھی جو کچھ سامنے آتا ہے دراصل وہ بھی ان کی عنایت ہی ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح مندرجہ بالا مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا اس کی سب سے نمایاں مثال قرآن کریم کی سورہ کہف میں بیان ہونے والا حضرت موسیٰ اور حضرت خزر کا وہ واقعہ ہے جس میں حضرت خزر پہلے دو یتیموں کی کشتی میں چھید کر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ایک معصوم بچے کو قتل کر ڈالتے ہیں بعد ازام وہ حضرت موسیٰ پر یہ واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ازن الہی سے کیے تھے اور بظاہر ان منفی نوعیت کے واقعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی ہی کا معاملہ کیا تھا کشتی میں سوراخ کی بنا پر وہ ایک غاصب بادشاہ کے شر سے بچ گئی اور یتیم بچوں کے پاس رہی جنہوں نے مرمت کے بعد اسے قابل استعمال بنا لیا جبکہ مقتول بچہ ایک شریر نوجوان کا روپ دھار رہا تھا جو اس کے اپنے والدین کے لیے اذیت اور مصیبت کا باعث ہوتا چنانچہ اس کے بعد والدین کو ایک نیک اور سولے بچہ عطا کر دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ کرم کا معاملہ کرتے ہیں شر ان سے نہیں مخلوقات سے سرزد ہوتا ہے جبکہ وہ اس سے پناہ دیتے ہیں صورت الفلق مگر انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایسی کریم ہستی کی قدر کرنے کے بجائے مصیبت آنے پر واویلا شروع کر دیتے ہیں خدا سے شکوہ شکایت اس کی نافرمانی حتیٰ کہ اس کا کفر و انکار بھی کر دیا جاتا ہے مگر کتنی اعلیٰ ہیں وہ کریم و شریف ہستی جو انسانوں کی تمام تر احسان فراموشیوں کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیے جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار شرف کی انتہا پر بھی ہے اور شرافت کی بھی مگر انسان کبھی اس کی قدر نہیں کرتا جو عطا میں بھی مہربانی کرتا ہے اور محرومی میں بھی احسان کرتا ہے بھیکاری کا حق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان لوگوں کی تفصیل بیان کی ہے جن پر مال خرچ کیا جانا چاہیے ان میں رشتہ دار یتیم مسکین مسافر ناگہانی مصیبت میں مبتلا لوگوں کے علاوہ خود اپنی ضرورت کے لیے سوال کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے خود سوال کر دے تو اس کے بعد اگر انسان کچھ دینے کی حیثیت میں ہو تو اسے بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے ایک عمومی اطمینان کے بعد مدد کر دینی چاہیے اور اگر کسی وجہ سے اطمینان نہ ہو تو سلیقے اور نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے سائلوں کو دینے کا یہ حکم اس رب کا ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی ہے نہ انہیں کوئی مجبوری اور عذر لاحق ہوتا ہے کوئی نفع و ضرر اور کوئی خیر و شر رب العالمین کے اذن کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا اس درجے کی قدرت اختیار اور قوت رکھنے والی ہستی جب مانگنے کو خود ایک استحقاق قرار دے دے تو گویا وہ انسانوں کو ایک دوسرا پیغام بھی دے رہا ہے وہ یہ کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو یاد رکھو کہ تمہارا صرف مانگ لینا تمہیں میرے کرم کا مستحق بنا دے گا تم چاہے نیک نہ ہو متقی نہ ہو ایماندار نہ ہو لیکن اگر میرے پاس آ کر مجھ سے تڑپ کر رجوع کرو گے تو میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا اور تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دوں گا خدا سے مانگنے کے لیے کسی کو نیکوکار ہونے کی ضرورت نہیں ماضی کی وفاداری کا کوئی ریکارڈ ساتھ لانا ضروری ہے صرف اپنا استرار صرف یہ یقین کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور صرف یہ عزم کہ بندہ آئندہ رب کا شکر گزار رہے گا اسے مستحق بنانے کے لیے کافی ہے گناہ اور عادات خواہشات اور مفادات گناہ کی طرف لے جانے والے بنیادی عوامل ہیں مگر ان کے علاوہ انسان کی وہ شخصی عادات بھی گناہوں کی طرف لے جانے کا ایک اہم سبب ہوتی ہیں جو برس ہا برس سے انسان کے معمولات میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہوتی چلی جاتی ہیں بارہا تو یہ بچپن کی تربیت ماحول اور تعلیم کا ایک ایسا اثر ہوتی ہیں جن سے انسان زندگی بھر پیچھا نہیں چھڑا پاتا بڑے ہونے کے بعد بھی خارجی حالات اور ترغیبات کے تحت لوگ ایسی عادات اختیار کر لیتے ہیں جن کا بظاہر نیکی یا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر یہ عادات گناہوں کی اساس ضرور بن جاتی ہیں مثال کے طور پر بعض لوگ تبن سست ہوتے ہیں وہ ہر کام میں سستی کرتے ہیں یہ ایک بری عادت ہے لیکن اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں مگر یہی عادت انہیں اس مقام پر لے آتی ہے کہ وہ آمادگی کے باوجود نمازوں میں بھی سستی کرنے لگتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتے اذان ہوتی ہے مگر ان کے کان پر جو نہیں رینگتی نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے مگر وہ بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار نماز قضا ہو جاتی ہے اسی طرح بہت سے لوگ چار وقت نماز باقاعدہ پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں مگر فجر کی نماز نہیں ادا کر پاتے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ راتوں کو دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں اس عادت کا بھی نیکی بدی سے کوئی تعلق نہیں لیکن بہرحال اس عادت کی بنا پر ان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ رات ایک یا دو بجے سونے کے بعد پانچ بجے فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں یوں ان کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے ایک اور بری عادت وقت اور معاملات کو درست طریقے سے منظم نہ کرنا ہے جس میں لوگ عموماً مبتلا ہوتے ہیں یہ بھی کوئی دینی چیز نہیں مگر اس کے نتیجے میں بہت سی اخلاقی اور دینی خرابیاں جنم لیتی ہیں مثلا ایسا آدمی ایک متعین وقت پر کہیں پہنچنے کا وعدہ کر لیتا ہے مگر کبھی وقت پر نہیں پہنچتا وہ اپنے ذمے کوئی کام لے لیتا ہے جو گویا کہ ایک عہد ہوتا ہے مگر اپنی غیر منظم طبیعت کی بنا پر وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا پاتا یوں وہ عہد و پیمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سخت ترین وعیدوں کا مستحق ہو جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ایسی ہی عادات میں سے ایک عادت بے مقصد اور بے فائدہ طور پر بولنا ہے ایسا انسان گفتگو کرتا رہتا ہے اس گفتگو میں مباحات اور ضروریات کی چیزیں بھی ہوتی ہیں مگر بارہا ان میں دوسروں کا تمسخر غیبت الزام و بہتان اور تجسس جیسی حرام چیزیں غیر محسوس طریقے سے داخل ہوتی چلی جاتی ہیں توبہ کی نفسیات میں جینے والے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی عادات کا بھی جائزہ لیتا رہے ہر وہ عادت جو گناہ اور نافرمانی کی سمت لے جانے والی ہے اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے اس کے لیے دوسروں کی مدد لے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرے اپنا احتساب کرتا رہے اپنے لیے کچھ مطلوبہ معیارات مقرر کرے ان کی خلاف ورزی کی صورت میں خود پر جرمانہ مقرر کرے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اچھی عادات کو شامل کرنے پر بہت توجہ دی جائے عادات کی کھیتی اصل میں والدین ہوتے ہیں وہ اگر اس بات کی اہمیت کو محسوس کر لیں تو بچوں کی بہت اچھی تربیت کر کے انہیں اچھی عادات کا حامل ایک اچھا اور قابل قدر انسان بنا سکتے ہیں یہی عادات دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی کامیابی کی ضامن ہوں گی انسانی گوشت کھانے والے لوگ کچھ عرصے قبل میڈیا میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا یہ دو بھائیوں کا تھا جو رات کے وقت تازہ قبروں سے مردہ لاشوں کو نکال کر اپنے گھر لے آتے اور پھر ان مردہ انسانوں کا گوشت پکا کر کھاتے تھے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور میڈیا پر ان کی تصویریں نشر ہوئیں ساتھ ہی ان کا گھر اور مردہ انسانوں کا گوشت پکانے کے برتن وغیرہ سب دکھائی گئے یہ سب کچھ اتنا مکروح تھا کہ دیکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی حالت غیر ہو گئی کراہیت کے مارے لوگوں کا برا حال ہو گیا لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص انسانی گوشت کھانے جیسا مکروح عمل کر سکے مگر عجیب بات ہے کہ ایک اور پہلو سے ہم سب انسانی گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں تنہائی میں چھپ کر نہیں بلکہ اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کھاتے ہیں مگر نہ ہمیں کراہیت آتی ہے اور نہ کوئی دوسرا ہی ہمیں منع کرتا ہے یہ اجتماعی گوشت خوری غیبت کرنے کا وہ عمل ہے جسے قرآن مجید نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا مکروح عمل قرار دیا ہے قرآن مجید نے کمال بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے اس سے نہ صرف غیبت کے عمل کی شناعت واضح ہوتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ غیبت کیا ہے غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب نکالنے کا عمل ہے جبکہ وہ اپنے دفاع کے لیے موجود نہ ہو یہ تشبیح بتاتی ہے کہ جس طرح کسی مردے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جب اس کا گوشت جسم سے کاٹا جائے تو وہ اپنا دفاع کر سکے ٹھیک اسی طرح غیبت کرنے والا دوسرے مسلمان کی عیب اس کے پیچھے بیان کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس موقع پر اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا اور اس کا سماجی وجود گویا کہ ایک بے جان لاش کی طرح پڑا ہوتا ہے جسے غیبت کرنے والا بے رحمی سے بھمبوڑ رہا ہوتا ہے غیبت کی اس واضح تعریف کے بعد بعض عملی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جو برائی بیان کی جا رہی ہے وہ واقعتاً اس شخص میں پائی جاتی ہو تو اسے بیان کرنے میں کیا خرابی ہے دوسرے یہ کہ اگر وہ شخص اس برائی کو برا نہ سمجھتا ہو پھر بھی کیا یہ غیبت ہے ان دونوں سوالوں کے جواب ہمیں ایک صحیح روایت میں اس طرح ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں فرمایا تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اسے ناگوار گزرے عرض کیا اگر میرے بھائی میں واقعتاً وہ عیب پایا جاتا ہو فرمایا عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا مسلم رقم پچیس سو نواسی معلوم ہوا کہ عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر عیب واقعی میں موجود نہ ہو لیکن بیان کیا جائے تو بہتان بن جائے گا جو زیادہ بڑا گناہ ہے اسی طرح اس روایت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ایک شخص کسی عیب یا برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا بلکہ یہ اس کے نام اور شخصیت کا لازمی حصہ بن گئی ہے تب یہ غیبت نہیں جیسے کسی کو عام حالات میں موٹا یا کالیا کہہ دیا جائے تو وہ برا مانے گا لیکن بعض لوگوں کی پہچان کے لیے اس طرح کے لفظ ان کے نام کا حصہ بن جاتے ہیں جسے وہ خود بھی برا نہیں سمجھتے چنانچہ ان الفاظ سے کسی کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے اس ضمن کا ایک آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا برائی بیان کرنا ہر حال میں ممنوع ہے یا اس سے کوئی استثنا بھی ہے اس سوال کا جواب قرآن مجید یوں دیتا ہے اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جائے سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو سورہ نساء اس آیت میں غیبت کا ایک استثنا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے تو بہرحال اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی رودات بیان کرے اور ظاہر ہے جس نے ظلم کیا ہے اس کا ذکر برائی کے ساتھ بیان ہوگا یہاں ظلم کا ایک معاملہ بیان ہوا ہے مگر اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب عیب جوئی کا مقصد کردار کشی یا مزے لینا نہ ہو بلکہ واقعتاً اپنے آپ کو یا دوسروں کو کسی شخص کے ظلم و زیادتی اور برائی سے بچانا یا کوئی اور مثبت بات مقصود ہو تو بھی غیبت نہیں رہتی مثلا ایک دکاندار کم تولتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس کی اس برائی سے مطلع کر کے انہیں اس کے ظلم سے بچانا چاہیے یا کسی نظام میں گواہی کے موقع پر صحیح بات بیان کرنی چاہیے چاہے وہ کسی کی برائی ہی کیوں نہ ہو اسی طرح رشتہ وغیرہ کے موقع پر اگر کسی کے بارے میں دریافت کیا جائے تو سچی بات بتا دینی چاہیے چاہے وہ کسی کا عیب ہی کیوں نہ ہو یہ اور ان جیسے دیگر کئی امور ایسے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنے کا اصل مقصد اپنی بزم آرائی کی لذت کے لیے دسترخوان پر کسی کے سماجی کردار کا گوشت چننا نہیں ہوتا نہ کسی کی کردار کشی کی نیت ذہن میں ہوتی ہے نہ مزے نہ مقصود ہوتا ہے اور نہ گفتگو برائے گفتگو کی عادت ہوتی ہے بلکہ کسی کو برائی سے بچانا ظلم و زیادتی کو بیان کر کے انصاف یا مشورے کا طلبگار ہونا کسی تحقیق طلب عمر میں سچائی بیان کرنا وغیرہ مقصود ہوتا ہے اس میں بھی ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ نہ اندازے سے بات کی جائے اور نہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بڑھایا جائے بلکہ اگر کسی کی متعین برائی یقینی علم یا واضح قرائن کی بنیاد پر علم میں آئے تبھی اسے سامنے لانا چاہیے آج کا موقع اور خدا کا پڑوس انسان اس دنیا کی خوش نصیب ترین مخلوق ہے اسے خدا بند زلجلال جیسی اعلیٰ ترین ہستی نے اپنی مخاطبت کا شرف بخشا انسان کائنات کی بد نصیب ترین مخلوق ہے اس نے رب کائنات کے پیغام کو نظر انداز کر کے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے خدا کا پیغام کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے الہامی صحائف اور کتابوں کا خلاصہ کیا ہے بس یہی کہ جس ہستی کی رحمت لامحدود اور قدرت بے انتہا ہے اس کے حکم کے آگے سر چھکا دو قبل اس کے کہ تمہارا اس کا سامنا ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ ختم ہونے والی بادشاہی نہ منقطع ہونے والی نعمتیں نہ فنا ہونے والی زندگی نہ ڈھلنے والی جوانی نہ مٹنے والا کیف نہ کم ہونے والی لذت نہ مدھم پڑنے والی مستی و سرور اور سب سے بڑھ کر رب کا پڑوس اور اس کی رضا کی وہ پوشاک جو قلبی آسودگی کی آخری انتہا ہے اس کا مطالبہ کتنا فطری ہے اپنے خالق اپنے مالک اپنے محسن سے اپنے دل و جان سے محبت کرو اس کی یاد کو زندگی بنا لو اس کی شکر گزاری کو عادت بنا لو اس کے بندوں کے ساتھ خدمت اور محبت کا تعلق قائم کرو ان پر احسان کرو ان سے عدل کرو ان پر خرچ کرو یہ سب نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں اپنی شرحی سے بچا لو انسان کو بہرحال خدا کے سامنے چھپنا ہے مگر اسے دیکھ کر اس کے سامنے چھکنا بڑی بدنصیبی کا جھکنا ہوگا آج بن دیکھے اس کے سامنے چھکنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آج جب زندگی کے بیشتر ایام گزر چکے ہیں موقع ہے کہ خدا کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت سے اسے راضی کر لیا جائے اور اس کے پڑوس میں جگہ پا لی جائے اس آج کو استعمال کر لو قبل اس کے کہ یہ آج کبھی نہ واپس آنے والی کل میں بدل جائے ڈینگی اور جنت کے باسی پچھلے کچھ عرصے سے ڈینگی کا مرض پیدا کر دینے والا مچھر ہمارے ملک کے لیے خوف و دہشت کی علامت بنا ہوا ہے ہزاروں افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور تادم تحریر سینکڑوں لوگ اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں گرچہ یہ مرض ناقابل علاج نہیں ہے مگر پاکستان میں اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈینگی مچھر نے پنجاب کے شہریوں کو بالخصوص زبردست خوف میں مبتلا کر دیا ہے صبح و شام کے اوقات میں جب یہ مچھر باہر نکلتا ہے لوگ گھروں سے نکلنے سے ڈرنے لگے ہیں پارک ویران اور سوئمنگ پول غیر فعال ہو گئے ہیں اس کے علاوہ متعدد معاشرتی رویے بدلے ہیں جن میں ایک تبدیلی خواتین کے لباس کے حوالے سے سامنے آئی ہے جس کے پس منظر میں آج کل ایک دلچسپ ایس ایم ایس گردش میں ہے اس کے مطابق جو کام بڑے بڑے علماء کا واز نہیں کر سکا وہ مولانا ڈینگی نے کر دکھایا یعنی سلیو لیس لباس سے بتن کرنے والی خواتین اب ڈینگی کے خوف سے فل آستینوں کی کمیزیں پہن رہی ہیں یہ بظاہر ایک لطیفہ ہے مگر اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک معمولی سی مخلوق بھی انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت ہے مگر انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے طاقت کے بل پر اپنی بات منوائیں ان کی تو قوت کے کیا کہنے ان کی ایک بے وقت مخلوق یعنی مچھر بھی انسان کو ان کی مرضی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتا ہے مگر انہیں مطلوب یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی زور کے اور بن دیکھے ان کے سامنے بے اختیار ہو جائیں یہی وہ اعلی انسان ہیں جنہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت کی بادشاہی میں جگہ عطا کریں گے باقی انسان تو کچرے کا ڈھیر ہیں جنہیں بہت جلد جہنم کے کوڑا خانے کی نظر کر دیا جائے گا اینڈ تھینک کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ انسانی معاشروں کو تمام جنگوں اور بیماریوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان کے اس رویے نے انہیں پہنچایا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جی رہا ہوتا ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ صرف انہی چیزوں کی طرف اٹکی رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہمیشہ احساس محرومی میں جیتا ہے وہ چیزوں کے حصول کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ جد و جہد کر کے ذہنی سکون گماتا ہے اور کبھی صحت اور طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یہی وہ نقصان ہے جسے اوپر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ساری جنگیں اور بیماریاں بھی انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا یہ رویہ پہنچاتا ہے اس رویے کا مزید نقصان یہ ہے کہ انسان اس اطمینان اور خوشی سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو حاصل شدہ نعمتوں سے اسے مل سکتا تھا کیونکہ اس نے تو انہیں کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے رہے اور صحت جیسی قیمتی نعمت کو نعمت نہیں سمجھا گھر اور گاڑی کے پیچھے بھاگتے رہے اور ہاتھ پاؤں آنکھ کان جیسی انمول نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا یہ نعمتیں انسان کو اسی وقت نعمت لگتی ہیں جب انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے تب انسان کو ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے مگر اکثر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس رویے کا علاج انگریزی میں بڑی خوبی سے بیان کیا جا سکتا ہے یعنی تھنک اینڈ تھینک سوچو تفکر کرو اور احساس کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ہر حال میں بہت کچھ پائے ہوئے ہو یہی پانے کا احساس انسان میں شکر گزاری جگاتا ہے اور اسے ذہنی اور قلبی سکون عطا کرتا ہے اس کے سوا ہر دوسرا راستہ بے چینی اور پریشانی کا راستہ ہے زندگی کی ملازمت ایک صاحب کسی دفتر میں ملازم تھے ان کے معاملات وہاں اچھی طرح چل رہے تھے مگر انہیں آہستہ آہستہ کچھ شکایات پیدا ہونا شروع ہوئیں ایک روز انہوں نے اپنے باس سے اپنی شکایات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اپنی ہی شرائط پر کام کریں گے اگلے دن باس نے انہیں بلایا اور بتایا کہ جتنی شکایات انہیں دفتر سے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور سنگین نوعیت کی شکایات دفتر کو ان سے ہیں یہ سنگین شکایات بیان کرنے کے بعد باس نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا یہ بات سن کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی انہوں نے بہت منت سماجت کی مگر انہیں جاب واپس نہیں ملی یہ سانحہ جو ان صاحب کو پیش آیا اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر پوری انسانیت کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس دنیا میں موجود ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جی رہا ہے ان نعمتوں کے جواب میں اسے اپنے رب کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرنی ضروری ہے مگر انسان شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے نافرمانی ناشکری شکری غفلت سرکشی اور شکو شکایت کی نفسیات میں جیتا ہے اس سے بڑھ کر وہ اپنے اس رویے کی کوئی نہ کوئی تعویل بھی کر لیتا ہے مگر ایک روز زندگی کی ملازمت سے ہر انسان کو اچانک فارغ کر دیا جاتا ہے موت اسے ہر نعمت چھین لیتی ہے پھر قیامت کے دن یہ انسان رب کے سامنے پیش ہوگا اس دن پروردگار اس پر واضح کر دیں گے کہ اس کا ہر رویہ غلط تھا اللہ تعالیٰ تو احسان کی جگہ پر کھڑے تھے حق تلفی اگر کی تھی تو بندے نے اللہ کے معاملے میں کی تھی اس روز انسان روئے گا گڑ گڑائے گا معافی مانگے گا ایک موقع اور مانگے گا مگر اسے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا ہر زندہ انسان ابھی زندگی کی ملازمت پر باقی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ شکر گزاری سیکھ لے یہ موقع نکل گیا تو اب تک اسے دوسرا موقع نہیں ملے گا چاہے وہ کتنا روئے چاہے وہ کتنا ہی تڑپے گناہ اور اختلافات گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک بہت اہم عامل یہ ہے کہ انسان اپنے اندر انانیت کا ایک پہلو رکھتا ہے وہ چیزوں کو اپنے زاویے اور ذہن کے لحاظ سے دیکھتا ہے جب کسی معاملے میں ایک دفعہ اس کی رائے قائم ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کو یہ حق دینے کے لیے بارہا تیار نہیں ہوتا کہ وہ اس سے اختلاف کریں اور اگر کوئی شخص اختلاف کرنے کی جرت کر لے تو پھر انسان غصے اور نفرت کا شکار ہو جاتا ہے اس حالت تک پہنچنے کے بعد انسان کی انا اسے اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اختلاف کو اناد تک پہنچا دے وہ اختلاف کرنے والے کو دشمن سمجھے اس کو بدنام کرے اس پر الزام لگائے اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے جو اس نے نہیں کہیں اس کو دوسروں کی نظر میں گرانے کی کوشش کرے یہ رویہ سر تسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا رویہ ہے اور غور کیا جائے تو یہ سب سے بڑھ کر شیطان کا رویہ تھا اسے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم ملا تو اس کی انانیت جاگ اٹھی وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور آخر کار وہ اللہ کے خلاف سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا شیطان یہی کام اب انسانوں کے درمیان کرتا رہتا ہے وہ انسانوں کی اس کمزوری سے واقف ہے کہ انسان جب ساتھ رہتے ہیں تو بہرحال ان میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ اس اختلاف کو ہوا دے کر غصے اور انتقام میں بدل دیتا ہے جس کے بعد انسان اللہ کی ہر حد پامال کر کے سرکشی اور فساد کا باعث بن جاتا ہے اس اختلاف کی ایک نمایاں مثال ساس بہو کا وہ جھگڑا ہے جو ہمارے ہاں اکثر گھروں میں معمول بن گیا ہے خاندانی نظام میں جب ایک لڑکی کسی مرد سے بیاہی جاتی ہے تو وہ بالعموم علیحدہ رہائش اختیار نہیں کرتی بلکہ سسرال میں آ کر رہتی ہے ایک مختلف ماحول سے آنے والی اس لڑکی کا سامنا ایک نئے ماحول سے ہوتا ہے ایک دوسرے کی عادات اور رویوں کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہوتی پھر ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اپنی خواہشات ہوتی ہیں یوں اختلاف کی بنا پڑ جاتی ہے یہ اختلاف فطری ہے اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ صبر اور برداشت ہے ایڈجسمنٹ اور افو درگزر کا راستہ ہے مگر لوگ اس حل کی طرف آنے کے بجائے فوراً اپنی مرضی کے مطابق معاملات کا رخ پھیرنا چاہتے ہیں بدگمانی شروع ہو جاتی ہے تجسس سے کام لیا جاتا ہے غیبت اور بہتان کو راہ مل جاتی ہے عدل و احسان کو ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے جس کے بعد نہ صرف گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کا کھلا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے ہم جب توبہ اور خود احتسابی کا عمل شروع کریں تو اس بات کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم اختلاف کی حالت میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں ہر اجتماعی موقع پر بہرحال اختلاف ہوگا مگر ایسے میں کبھی انانیت کو سر اٹھانے نہ دیں اختلاف ہو بھی جائے تو کبھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں بلکہ ہر تلخی کو احسان کی مٹھاس سے ختم کر دیں زیادہ نمک انسانی شخصیت میں جذبات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے رحم ہمدردی محبت وہ جذبات ہیں جو انسانی وجود کو وہ مٹھاس عطا کرتے ہیں جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے ان میٹھے جذبوں کے علاوہ انسانی شخصیت میں کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو نمک کی طرح ہوتے ہیں یعنی زندگی ان کے بغیر بھی پھیکی اور نامکمل ہی ہوتی ہے لیکن ان کی خفیف مقدار بھی وجود انسانی میں زیادہ ہو جائے تو شخصیت تلخ ہو جاتی ہے پھر ایسا انسان اسی طرح دوسروں کے لیے ناقابل قبول اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے جس طرح وہ سالن جس میں نمک تیز ہو جائے ایسا ہی ایک جذبہ غصے کا ہے غصہ انسانی شخصیت کا ایک لازمی جز ہے غیرت حمیت بہادری اور استقامت کے خاندان کا ایک فرد ہونے کے ناطے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے مگر جب یہ جذبہ چھوٹے بڑے کی تمیز اور موقع محل کی نزاکت کو فراموش کر کے ظاہر ہونے لگے محض اپنی جھنجھلاہٹ کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جائے انسان کی عادت اور اس کے روز مرہ کا معمول بن جائے جب یہ اعصاب پر قابو اور عقل کو معطل کر کے وجود کا احاطہ کر کے جب یہ دوسروں کی تزلیل و توہین اور ان پر ظلم و زیادتی کا ایک ہتھیار بن جائے تو پھر اس کا سارا حسن بدصورتی شریدگی کی اور تلخی میں بدل جاتا ہے یہ وہ نمک بن جاتا ہے جو لذیذ سالن کو زہرے ہلا ہل بنا دیتا ہے اور جس طرح شدید بھوک میں بھی ایسا سالن نہیں کھایا جاتا اسی طرح تمام تر مطلوبیت اور ضرورت کے باوجود ایسے لوگ نامطلوب ہو جاتے ہیں انسان تنہا نہیں جی سکتے مگر کسی ایسے انسان کے ساتھ بھی نہیں جی سکتے جسے اپنے جذبات پر قابو نہ ہو اس لیے ہر انسان کو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا چاہیے اس میں مشکل ہو تو کسی سمجھدار شخص کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے اس کے بغیر غسیلہ انسان اپنی ہر خوبی کے باوجود لوگوں کو نامطلوب رہے گا وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی باعث سے اذیت ہوگا